كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ۖ فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لوگ ایک ہی گروہ تھے اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و انعت سے اس میں اختلاف کیا بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے رہبری کی اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ امتوں پر فضیلت بن کعب رضی اللہ عن اس آیت کو یوں پڑھتے کیا امتا واحدتا فاختلفوا فبعث کہ تمام لوگ اکٹھا تھے ایک امت تھے بس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے قطادہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا یعنی نو علیہ السلام مجاہد رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس صدی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے لیکن اول قول معنی اور صنعت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے پس ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کے حسد و بغض تعصب و ضد اور نفسانیات کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے یعنی پہلے ہوں گے اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی ہمیں ان کے بعد دی گئی لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہماری رہبری کی جمعے کے بارے میں بھی ان میں اختلاف رہا لیکن ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی تمام کے تمام اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں جمعہ ہمارا ہے ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا زید ابن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہ ہوا ہے نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا یہود نے بیت المقدس کو لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ مقرر کیا اس طرح نماز میں بھی ان میں سے بعض کی نماز میں رکو ہے اور سجدہ نہیں بعض کے ہاں سجدہ ہے اور رکو نہیں بعض نماز میں بولتے چالتے رہتے ہیں بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں لیکن امت محمدیہ کی نماز سکون و وقار والی ہے نہ یہ بولیں نہ چلے پھریں نہ کھائیں نہ پئیں روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا اور اس میں بھی امت محمدیہ کو ہدایت نصیب ہوئی ان میں سے کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کامل ہے اور اس میں بھی رائے حق ہمیں سمجھائی گئی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے نصارہ نے انہیں نصرانی کہا لیکن دراصل وہ اکثر مسلمان تھے بس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت صحیح خیال تک ہم پہنچا دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کی نسبت بد کلامی کی نصرانیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا لیکن مسلمان اس افراد و تفرید سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ اور کلیمت اللہ اور نبی برحق مانا ربیع انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ رب واحد کی عبادت کرنے والے نیکیوں کے عامل برائیوں سے مجتنب تھے درمیان میں اختلاف رونما ہو گیا تھا بس اس آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا یہ امت اور امتوں پر گواہ ہوگی یہاں تک کہ امت نوح پر بھی ان کی شہادت ہوگی قوم حوت قوم صالح قوم شعیب اور عال فرعون کا حساب کتاب بھی انہی کی گواہیوں پر ہوگا یہ کہیں گے کہ ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان امتوں نے تکذیب کی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرآت میں واللہ یہدی سے پہلے یہ لفظ بھی ہیں یوم القیامہ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت میں گویا حکم ہے کہ شبہ سے گمراہی سے اور فتنوں سے بچنا چاہیے یہ ہدایت رب کے علم اور اللہ کی رہبری سے ہوئی وہ جسے چاہیں راہ استقامت سمجھا دیتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تحجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبریلا و میکائیل و اسرافیل اے اللہ اے جبریل میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اللہ الغیب و شہادتی اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے اللہ انت تحکم بین فیما کانو فیہ یختلفون آپ ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں اہدینی لمختلف فیہ من الحق باذنک میری دعا ہے کہ جس جس چیز میں یہ اختلاف کریں آپ مجھے اس میں حق بات سمجھائیں تہدی من تشاء الى صراط مستقیم آپ جسے چاہتے ہیں راہ راز دکھا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے اللّہ ارین الحق کا حق اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھائیے اور ذکن بہ اور اس کی تابے داری نصیب فرمائیے وہ ارین الباطل باطلا اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھائیے ور كق نجتی بہو اور اس سے ہمیں بچائیے ولا تج ملتبسا صن ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملت ہو جائے فن اور نتیجتاً ہم بہک جائیں وجعلنا للمتقین امامہ اور اے اللہ ہمیں نیک کار پرہیزگار لوگوں کا امام بنائیے